اطاعت امام جنگ کو ایک ضابطے کے تحت لانے کے سلسلے میں اسلام کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے فوجی نظام میں مرکزیت پیدا کی اور فوج میں سما اور اطاعت کا زبردست قانون جاری کیا اسلام کے قاعدہ حرب میں اولین اور اہم ترین قاعدہ یہ ہے کہ کوئی خفیف سے خفیف جنگی کارروائی بھی امام کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی دشمن کو قتل کرنا اس کے مال پر قبضہ کر لینا اس کو قید کرنا اس کے جنگی آلات کو برباد کر دینا جائز ہونے کے باوجود ایسی حالت میں سخت ناجائز بلکہ گناہ ہو جاتا ہے جبکہ امام کے حکم اور اجازت کے بغیر ایسا کیا جائے جنگ بدر سے پہلے جب عبداللہ بن جہاش نے آ حضرت کی اجازت کے بغیر قریش کی ایک جماعت سے جنگ کی اور کچھ مال غنیمت لوٹ لائے تو اس پر حضور نے سخت ناراضی کا اظہار کیا اور ان کے مال غنیمت کو ناجائز قرار دیا صحابہ کی جماعت نے ان کو یہ کہہ کر ملامت کی تھی کہ تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ بنی جزیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجے گئے اور وہاں انہوں نے امام کی اجازت کے بغیر ایک غلط فہمی کی بنا پر قتل کا بازار گرم کر دیا اس کی اطلاع جب رسول اکرم کو ہوئی تو آپ شدت غضب سے بیتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فوراً حضرت علی کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ تم اس جاہلیت کے کام کو جا کر مٹا دو اسلام نے اطاعت امام کو خود خدا اور رسول کی اطاعت کے برابر ضروری قرار دیا ہے اور امام کی نافرمانی کو وہی درجہ دیا ہے جو رسول خدا کی نافرمانی کا ہے حدیث میں آیا ہے لڑائیاں دو قسم کی ہیں جس شخص نے خاص خدا کی خوشنودی کے لیے جنگ کی امام کی اطاعت کی اپنا بہترین مال خرچ کیا اور فساد سے پرہیز کیا اس کا سونا اور جاگنا سب اجر کا مستحق ہے اور جس نے دکھاوے اور شہرت کے لیے جنگ کی امام کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پھیلایا تو وہ برابر بھی نہ چھوٹے گا ایک دوسری حدیث میں ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے نافرمانی کی اس نے خدا سے نافرمانی کی اور پھر جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر سے نافرمانی کی اس نے گویا خود مجھ سے نافرمانی کی ان تقیدی احکام نے جنگ میں ایک باقاعدگی پیدا کر دی وہ محض ایک خونی کھیل نہیں رہی کہ فوج کا ہر سپاہی فردن فردن لوگوں کی جان و مال کا مختار اور قتل و غارت گری کا مجاز ہو زمانہ جاہلیت میں فوجوں کے سپاہی آزادی کے ساتھ لوٹ مار کیا کرتے تھے اور غنیم کے ملک میں گھسنے کے بعد ہر سپاہی کو اختیار ہوتا تھا کہ جس کو چاہے قتل کرے جسے چاہے لوٹ لے جس گاؤں اور جس کھیتی کو چاہے جلا دے اور دشمن قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو جی میں آئے کرے خود سکندر کی فوج بھی جس کا ڈسپلن بہت مشہور ہے اس کلیے سے مستثنا نہ تھی ایران میں پیش قدمی کرتے وقت اس کے سپاہیوں نے جس آزادی کے ساتھ ملک کو تباہ کیا اس کے حالات تاریخوں میں محفوظ ہیں لیکن اسلام نے فوج کے لیے جو قواعد و ضوابط مقرر کیے ان میں افراد فوج کو اس قسم کی آزادی دینے سے قطن انکار کر دیا کیونکہ اسلام کے نزدیک انسانی خون بہانے کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا ہر شخص متحمل نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہر شخص اس کے موقع و محل اور ضرورت اور عدم ضرورت کا فیصلہ کر سکتا ہے اسلامی قانون میں جنگ کے تمام اعمال کی ذمہ داری اور امر و نہیں کے تمام اختیارات کا حامل ایک امیر کو بنایا گیا ہے اور فوج پر اس کی کامل اطاعت فرض کر دی گئی ہے یہاں تک کہ کسی سپاہی کو اتنا اختیار بھی نہیں دیا گیا ہے کہ امیر کی اجازت کے بغیر دشمن کی سرزمین سے کسی درخت کے پھل توڑ کر کھا لے وفائے عہد اسلامی قانون نے جنگ اور صلح دونوں حالتوں میں وفائے عہد کی سخت تاکید کی ہے حقیقتاً اخلاقیات اسلام کے قواعد اصلیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو سخت سے سخت ضرورت کی حالت میں بھی اپنے عہد پر قائم رہنا چاہیے بد عہدی سے خواہ کتنا ہی بڑا فائدہ پہنچتا ہو اور وفائے عہد سے کتنا ہی شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اسلام بہر صورت اپنے پیروں کو تاکید کرتا ہے کہ اس فائدے کو چھوڑیں اور اس نقصان کو برداشت کریں کیونکہ نہ بد عہدی کا بڑے سے بڑا فائدہ اس نقصان کی تلافی کر سکتا ہے جو اس سے انسان کے اخلاق اور روحانیت کو پہنچتا ہے اور نہ وفا عہد کا کوئی بڑے سے بڑا نقصان اس اخلاقی اور روحانی فائدے کو کم کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ قاعدہ کلیہ جس طرح انفرادی اور شخصی زندگی پر حاوی ہے اسی طرح اجتماعی اور قومی زندگی پر بھی حاوی ہے آج کل دنیا میں یہ دستور ہو گیا ہے کہ جن کاموں کو ایک شخص اپنی ذاتی حیثیت میں سخت شرمناک سمجھتا ہے انہیں ایک قوم اپنی اجتماعی حیثیت میں بے تکلف کر گزرتی ہے اور اسے کوئی عیب نہیں سمجھتی سلطنتوں کے مدبرین اپنی ذاتی حیثیت میں کیسے ہی اخلاق فاضلہ اور تہذیب کاملہ کے مالک ہوں مگر اپنی سلطنت کے فائدے اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے جھوٹ بولنا بے ایمانی کرنا عہد توڑ دینا وعدہ خلافیاں کرنا بالکل جائز سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی مدعی تہذیب سلطنتیں ایسی بے باکی کے ساتھ یہ حرکات کرتی ہیں کہ گویا یہ کوئی عیب ہی نہیں ہے لیکن اسلام اس معاملے میں فرد اور جماعت ریت اور حکومت شخص اور قوم میں کوئی امتیاز نہیں کرتا اور بد عہدی کو ہر حال میں ہر غرض کے لیے ناجائز قرار دیتا ہے خواہ وہ شخصی فائدے کے لیے ہو یا قومی فائدے کے لیے سورہ نحل ترجمہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم کسی سے معاہدہ کر لو اور اپنی قسموں کو مضبوط کرنے اور اللہ کو ان پر ضامن کرنے کے بعد نہ توڑو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا حال بال یقین معلوم ہے تم اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جس نے اپنا ہی کاتا ہوا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تم اپنی قسموں کو باہم وغا کے طور پر استعمال کرتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے مال و عزت میں بڑھ جائے اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں بکثرت آئی ہیں یہاں ان سب کا احاطہ مقصود نہیں ہے احکام کی تصریح کے لیے صرف چند آیات نقل کی جاتی ہیں سورہ راد ترجمہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو نہیں توڑتے اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے قائم رکھتے ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے سورہ آل عمران ترجمہ کیوں نہیں جس شخص نے بھی اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری اختیار کی اللہ ایسے پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں یقیناً ان کے لیے آخرت میں کوئی عزت نہیں ہے اللہ ان سے نہ کلام کرے گا نہ قیامت کے دن ان کی طرف توجہ کرے گا اور نہ ان کو پاکیزگی بخشے گا ان کے لیے دکھ بھرا عذاب ہے سورہ بقرہ ترجمہ اور وہ لوگ جو عہد کرنے کے بعد اسے پورا کرتے ہیں اور وہ جو سختی اور تکلیف اور جنگ کی مصیبت میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی سچے لوگ ہیں اور وہی پرہیزگار ہیں سورہ انعام ترجمہ جب تم بولو تو انصاف کی بات بولو خواہ وہ شخص جس کے خلاف تم کہہ رہے ہو تمہارا عزیز ہی کیوں نہ ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو اللہ نے اس کی تم کو نصیحت کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو سورہ بنی اسرائیل ترجمہ عہد پورا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں بعض پرس ہوگی اس تعلیم کا جو عملی نمونہ رسول اللہ نے اپنی سیرت میں پیش کیا اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عہد کی کیا قیمت ہے جنگ بدر میں جبکہ کفار کی تعداد مسلمانوں سے تگنی تھی اور مسلمان اپنی جمعیت بڑھانے کے لیے ایک ایک آدمی کے حاجت مند تھے حذیفہ بن الیمان اور ان کے والد حسیل بن جابر لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوئے راستے میں کفار نے ان کو روک لیا اور کہا کہ تم ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر کفار نے ان سے یہ عہد لے کر چھوڑ دیا کہ جنگ میں شریک نہ ہوں گے یہ دونوں حضرات کفار کے پنجے سے چھوٹ کر بدر کے میدان میں آ حضور کے پاس پہنچے اور یہ قصہ دہرایا آپ نے سن کر حکم دیا کہ تم مدینہ چلے جاؤ ہم عہد کو پورا کریں گے اور ان کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگیں گے صلح حدیبیہ میں جو شرائط کفار قریش سے طے ہوئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھاگ کر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے اور اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی مکہ جائے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا یہ معاہدہ بھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ ابو جندل بن سہیل کفار مکہ کی قید سے کسی طرح چھوٹ کر لشکر اسلام میں پہنچ گئے پاؤں میں بیڑیاں تھیں بدن پر مار کے نشان تھے چہرے پر شدید مصائب کے آثار حویدہ تھے رسول اللہ کے سامنے آ کر فریاد کی کہ للہ مجھ کو اس مصیبت سے نکالیے مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو گئے چودہ سو تلواریں رسول اللہ کے اشارے کی منتظر تھیں اور اسلامی اخوت ایک مسلمان بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مسترد تھی مگر شرائط صلح طے ہو چکی تھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس لیے اللہ کے رسول نے ابو جندل کو چھڑانے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا ابو جندل صبر کر اللہ تیرے لیے رہائی کی کوئی صورت ضرور نکالے گا مدینہ واپس ہوئے تو ایک اور صحابی ابو بصیر کفار مکہ کی قید سے چھوٹ کر آپ کے پاس پہنچے ان کے پیچھے پیچھے کفار بھی دو آدمی لے کر پہنچ گئے اور انہوں نے حاضر ہو کر ابو بصیر کی واپسی کا مطالبہ کیا رسول اکرم کو معلوم تھا کہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک ہوتا ہے اور خصوصاً بھاگ کر جانے والے قیدی کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا مگر پاس عہد سب پر مقدم تھا آپ نے مظلوم مسلمان کو ظالموں کے حوالے کر دیا اور عہد کو توڑنا پسند نہ کیا اس قسم کے بے شمار واقعات عہد رسالت اور عہد صحابہ کی تاریخ میں ملتے ہیں جن کا احاطہ یہاں مشکل ہے